میں ملا لا پر بل جس کو جو ملا ان سے ملا لا انش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹتی ہے میں نعمت رسول اللہ کی بڑی ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی اور اللہ رحمت اللہ تعالی تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو موجزات کا ذکر فرمایا کو یاد ہوگا ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی پاک کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا اور پھر انگلی اٹھائی تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑا ان دو موجودات کو حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے ناتیا شیر میں یوں بیان فرماتے ہیں سورج الٹے ماں پلتے چاند اشارے سے ہو چالیشانے سے اندے نچری اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حضرت کا فیصلہ کیا ہے اعلی حضرت کا فیصلہ کیا ہے اور ہم آشوں کا فیصلہ کیا شاعر کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں تجھ سے کیا مطلب دور ہو تجھ سے رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اللہ حل فرماتے ہیں مستغنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہو جانا یعنی جو سرکار سے بے نیاز ہو گیا جس کو سرکار کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سادہ مطلب اللہ فرماتے وہ میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور جو رات سرکار کیا سرکار کی ناطے سنتے ہیں سرکار کا ملاد مناتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں اہل سنت اہل سنت کا ہے پیڑا پار پے حضور اہل سنت جم ہے اور ناؤ ہے اطرت کی اور ہم ہم ساری رات بھی بیٹھے رہتے تو ان کا میلاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہم ساری رات بھی ہم ساری رات ناطے پڑھتے رہے بلکہ ساری زندگی بھی سرکار کی سناخانی کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خود خال کے کائنات ان کی ناد پڑ رہا ورفعنا رافان ذکر اور حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہی فرماتے ہیں اے رضا اے اے رضا رضا متا گے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ماشاء اللہ لگتا ہے آپ کا ذوق مجھے اور کچھ چند نہ بھی پڑ محبوبا خدا بار مایا بو سارے تیرے جدو میں شیر مکمل لگا گا تیرے تیرے نے نے لفظ رہا یہ کی کہنا سارے بولو یار کی ہاں ہاں ادھر میرے یہ بھی بولنا کی کہنا ہے گج بج اللہ اللہ یہی چاہیے تھک جاؤ تھک جاؤ تھک جاؤ تھکنا نہیں گا کہ آشی کو لگ جی تھکا اخدا نہیں ہوں دا ذوق نہ خدا فرمایا محبوبا سمانے سارے اتا خدا فرمایا محبوبا سمانے خدا پر خدا فرمان محبوبات سمے سارے تیرے نے فرشیوی فرشیوی او ارشیوی اے فرشیوی او ارشیوی دیوانے سارے تیرے نے فرشیوی پرشیوی او ارشیوی دیوانے دیوانے سارے سبحان اللہ تھی دیوانہ ہونا ثابت ہوں ہوں ہو شیر شیر سنو اس شیرا پتا لگے گا تھی کتنے کے دیوانے ہوتے آدھار محبت گل ہوتی ہے ویسے تو سارے دیوانے ماشاء اللہ شاء اللہ گل کوئی نہیں لیکن لینا تو لینا شیر سنو اس شاعر کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عطا فرمایا یعنی خالق کا مخلوق کی گفتگو ہے خدا فرمایا محبوبہ سمانے سارے تیرے پرشی پرشی پرشی او پرشی سارے میں خالق ساری دنیا شیر تو شنا ہو لے پھر تھی نعرے مار مار کے تھک جانا شیر ایڈا پیارا ہے کہ اگلا میسر ہوگیا سو کلو ہو گئے ہو گئے سار سک ساری دنیا کا کسے منگ نو ن موڑی کسے منگتے نو نام موڑی خزانے سال میں سے منگتے نونا موڑی کسے گونا موڑی خزانے سارے سے منگتے رونا موڑی کسے پہ رونا موڑی خزانے سارے جی، بیٹھے کی کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں پیارے جی، کر رہے ہیں گلا کر رہے ہیں شان شان

شاعر کہتے ہیں ازاں نماز ہوئے ازاں ہوئے نماز ازاں ہوئے نماز ہوئے سلام ازاں ہوئے نماز درود ہوئے سلام ہوئے جو جن جن طرف سجنا جو گونجن طرف سجنا ترانے سارے گونجن ہل سجنا ترانے سارے تاریخی پرانے پاک شیر شاید کہ جدو بل پر سارے چڑیا جل پر سیا چڑیا کی ریا باقی جدوں بلب سارے چڑیا جھگڑا کی ریا باقی جو گزرے جو گزریں گے جو گزرے گے جو گزر گے سمانے سارے جو گزرے جو گزر گے جو گزرے جو گزر لیں گے زمانے سارے مقدر شاعر نے کمال کا توجہ ہی نہیں کتنی کتنی توجہ ہی بڑی مہربانی جناب لو ہوں آخری شعر سن لو اس لو الام بڑے خوبصورت شعر شاعر کہتے ہیں ادھر ادھر بھی بھی توجہ ہوئے تو میں پھر نہیں ایویں اس واسطے توجہ بیٹھا کرو کہتے محبت ہر کوئی ناصر غریبانال مار غریبانال گری یارانے سارے یار